السلام علیکم پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم اختتام کے قریب ڈلیٹ نوڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے کاروائی یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک بی ایس ٹی ہے یعنی کہ ایک بائنری سرچ ٹری ہے جس میں ہم کوئی ایگزٹنگ نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تصویری خاکے بنائے جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں نوٹس اور پوائنٹرز کو کس طرح ری ارینج کرنا پڑے گا ڈیلیٹ کے لیے ہم نے تین کیسز سامنے رکھے وہ یوں تھے کہ اگر ایک نوڈ جو ڈیلیٹ کرنے والا ہے وہ لیف نوڈ ہے یعنی اس کا نہ تو کوئی لیفٹ چائلڈ ہے نہ کوئی رائٹ right چائلڈ ہے اگر وہ ایسا نوڈ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا قدرے آسان تھا کیونکہ اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ اس نوڈ کا جو پیرنٹ ہے اس کا لیفٹ یا رائٹ پوائنٹر جس میں یہ لیف نوڈ لگا ہوا ہے اس پوائنٹر کو نل کر دو اور یہ جو نوڈ اب ڈیلیٹ ہو گیا اگر اس نے ڈائنامکلی میمری لی تھی یعنی کہ ہم نے نیو کے ذریعے نوڈ کو ایلوکیٹ کیا تھا تو اب ہم اس میمری کو ریلیز کر دیں گے دوسرا کیس تھا کہ اگر ایک نوڈ جو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا یا لیفٹ چائلڈ ہے یا رائٹ right چائلڈ ہے یعنی کہ لیفٹ یا تو ایک سنگل نوڈ ہے یا ایک لیفٹ سب ٹری ہے اسی طرح اس کا رائٹ چائلڈ سنگل یا رائٹ سب ٹری ہے اور آخر میں جو ان تینوں میں سب سے مشکل کیس تھا وہ تھا کہ اگر ایک نوڈ جو ہم ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز دونوں موجود ہیں تو تب کیا کاروائی کرنی پڑے گی اب یاد دہانی کے لیے میں آپ کو اس سلائڈ کی طرف لیے چلتا ہوں جس میں ہم نے وہ تیسرا کیس ہینڈل کیا تھا کیونکہ یہ سب سے مشکل بھی تھا اور اس میں یہ بھی نظر آیا کہ جو دوسرا کیس ہے یعنی ایک نوٹ جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ یا سب ٹری ہیں وہ کیس بھی اس میں موجود تھا تو آئیے یاد دہانی کے لیے اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک نوٹ ایسے نوٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز دونوں موجود ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ٹری ہے بائنری ریسرچ ٹری جس میں جو نوٹ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر دو والا ہے یعنی اس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ نمبر دو ہے اب جو ہم نے کاروائی سوچی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ بائنری سرچ ٹری ہے تو اس میں ڈیٹا اگر ان آرڈر ٹریورسل کی جائے تو وہ ایک سارٹیڈ آرڈر میں آتا ہے تو ہم نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ جو ڈیلیٹ کرنے والا نوڈ ہے اس کا ان آرڈر سکسیسر ڈھونڈا جائے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو نوڈ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے رائٹ سب ٹری میں جاؤ اور سب سے چھوٹا ایلیمنٹ یعنی کہ اس کے رائٹ سب ٹری میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہے اس کیس میں اس کو ڈھونڈو اور وہ جب نکل آئے تو اس کے ساتھ اس ویلو کو ایکسچینج بلکہ ادھر سے ویلو کاپی کر لو تو دیکھیے کہ نمبر تین جو ہے وہ رائٹ سب ٹری کا سب سے چھوٹا نوڈ ہے اور اگر آپ اپنے سورٹڈ آرڈر یا ان آرڈر ٹریورسل کو سامنے رکھیں تو دو نمبر کا جو ان آرڈر سکسیسر یعنی کہ اس کے بعد جو آنے والا نمبر ہے وہ تین ہے جب ہمیں یہ نوٹ ملا تھا تو دیکھیے ہم نے کیا کیا ہم نے اس تین نمبر کو لے کے یہ نوٹ جس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ تین نمبر بھی ڈال دیے یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت اس ٹرانزیشن ٹری کے اندر یہ نمبر تین جو ہے اب دو جگہ موجود ہے جب یہاں پہ ہم اس کو لے آئے تو پھر ہم نے کسی طرح یہ جو ان آرڈر سکسیسر والا نوٹ تھا اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور اگر دیکھیے کہ یہ ان آرڈر سکسیسر جو ہے یہ اس صورت میں یہ کیس ٹو والا نوٹ ہے یعنی اس کا صرف رائٹ right چائلڈ ہے تو ہمارے پاس پہلے سے یہ طریقہ موجود ہے کہ ایسے نوڈ کو کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے دیکھیے میں نے سلائڈ چینج کی ہے اور یہاں پہ دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ تین کا پھر وہی ان آرڈر دیکھیے کون ہے چار نمبر چار تو پانچ جو ہے جو کہ پہلے تین کی جانب پوائنٹ کر رہا تھا یا پانچ سے جو اس کا لیفٹ پوائنٹر تھا لیفٹ سب ٹری پوائنٹر جو تین کی طرف پوائنٹ اس کو میں نے اٹھا کے نمبر چار والے نوٹ کی جانب پوائنٹ کر دیا اور اب دیکھیے کہ یہ تین نوٹ جو ہے یہ نکل گیا لیکن ہم نے نوٹ تو نکالا لیکن اس میں جو ویلو تھی نمبر تین وہ ہم نے اب جہاں پہ یاد رکھیے کہ نمبر دو والا نوٹ ہوتا تھا وہاں پہ ہم نے اس کو بچا کے رکھ لیا ہے اور اب ہمارا وہ نوٹ جو ہے اس ٹری میں سے نکل گیا ہے یہ تصویری خاکے ہم نے پچھلی دفعہ بنائے لیکن اب ہمیں اس کا سی پلس پلس کوڈ بھی لکھنا پڑے گا تو آئیے اب یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک کلاس بناتے ہیں بائنری سرچ ٹری یعنی اگر آپ وہ فیکٹری کی سینس میں سوچیں تو ہم ایک فیکٹری بنانے چلتے ہیں جس میں کہ ہم بائنری سرچ ٹری بنائیں گے اور جو اس میں سے ٹریز ایسے بن کے نکلیں گے ان کے پاس وہ میتھڈس ہوں گے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا ڈال سکیں گے ڈیٹا نکال سکیں گے ڈھونڈ سکیں گے اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہم ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر سکیں گے اور ان آرڈر ٹریورسل یا کوئی اور طریقے سے ٹریورسل تو آئیے اب وہ سی پلس پلس کاروائی شروع کرتے ہیں کیونکہ آخر کار ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر صرف تصویر خاکوں کے ذریعے نہیں بنانا ان ڈیٹا اسٹرکچرس نے ان ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس نے کسی کوڈ کی صورت میں کہیں نہ کہیں استعمال ہونا ہے آج نہیں تو کل اگر آپ نے نہیں کرنا تو کسی اور نے کرنا ہے تو آئیے اس کا سی پلس پلس کوڈ بناتے ہیں ہم سلائڈ کے ذریعے یہ ساری کاروائی کریں گے اور اس کے وہ میتھڈ بناتے چلے جائیں گے تو دیکھیے کہ ڈلیٹ جو ہے جو ابھی ہم نے میتھڈ تصویری خاکے میں بنایا بد قسمتی کہہ لیجئے یا جو صورتحال ہے کہ ڈلیٹ اصل میں سی پلس پلس کا کی ورڈ ہے تو ہم ڈیلیٹ لفظ تو نہیں استعمال کر سکتے ہمیں کچھ اور نام استعمال اس فنکشن کا اس میتھڈ کا رکھنا پڑے گا تو چلیے ہم یہاں پہ اس کا نام فی الحال ریموو رکھتے ہیں تو ریموو کا کوڈ اب دیکھیے آپ کے سامنے آیا یہ جو کوڈ ہے یہ ابھی ابھی ہم تصویری خاکوں میں ڈسکس کر رہے تھے تو ذہن میں وہ تصویر رکھیے گا اور اس کے ساتھ وہ تین کیسز بھی یاد رکھیے گا یعنی ایک نوٹ جو لیف تھا ایک ایسا نوٹ جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ ہے اور تیسرا کہ اگر اس نوڈ کے دونوں لیفٹ اور رائٹ right چلڈرن موجود ہیں چونکہ یہ میتھڈ جو ہے یہ کلاس کا میتھڈ ہوگا تو ہم اس کا نام ریموو رکھ رہے ہیں ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹری نوڈ اسٹار یعنی کہ ایک پوائنٹر ریٹرن کرے گا اور اس کے بعد اس کی جو آرگیومنٹ لسٹ ہے اس میں اس کو ہم ایک ٹری دیں گے اور ساتھ ہم ایک انفو ویلو دیں گے کہ بھائی اس ٹری کو لو اور وہ نوڈ جس کے اندر یہ انفو موجود ہے اس کو اس ٹری میں سے نکال دو یعنی اگر آپ ڈیلیٹ کے بارے میں سوچیں تو آپ کو یہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی اچھا اب فنکشن میں آئیے ہم نے ایک ٹیمپرری ویریبل بنایا ٹی یہاں یہ میں کہتا چلوں کہ دیکھیے ہم وہ ٹیمپلیٹ والا آئیڈیا یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹری نوڈ کے بعد اینگل بریکٹس میں لفظ انٹ ہے یعنی کہ یہ نوڈ جو بن بن رہے ہیں یا بنتے ہیں اس میں ہم انٹیجر ڈیٹا اسٹور کریں گے تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹیمپرری ٹری نوڈ بنایا اس کا استعمال ابھی بعد میں آئے گا اس کے بعد یہاں پہ ایک variable C M P compare اس کو ویلو دی جا رہی ہے خود یہ انٹیجر ہے لیکن دیکھیے ویلو میں میں نے کیا کیا کہ جو انفو مجھے دی گئی ہے یعنی کہ وہ ویلو جس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور جو ٹری نوڈ میرے پاس جب میں اس فنکشن میں آتا ہوں وہ اس ٹری نوڈ سے میں اس کی انفو ویلو لے کے جو آرگیومنٹ کی انفو ہے اس کا ڈفرنس میں دیکھتا ہوں اب اگر یہ ڈفرنس جو ہے یہ زیرو سے کم ہے یعنی یہ جو انفو مجھے دی گئی ہے اور جس ٹری نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس میں جو ویلو ہے وہ یہ انفو سے بڑی ہے جس کی بنا پہ یہ کمپیئر جو انٹیجر ہے یہ لیس دین زیرو ہو گیا تو دیکھیے میں نے کیا کیا کہ میں نے ریمو کو ریکرسولی کال کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوڈ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں وہ انفو موجود نہیں وہ چونکہ کمپیئر کی ویلو لیس دین زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں یہ وہ نوڈ جس میں انفو موجود ہے وہ لازمن اگر تو ہے تو اس ٹری کے لیفٹ سب ٹری میں موجود ہے اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ ریموو کی جو ریکرسو کال ہے اس کو میں نے کیا بھیجا ٹری گیٹ لیفٹ یعنی کہ جس نوٹ میں میں بیٹھا ہوں اس کا لیفٹ سب ٹری اور وہی انفو جو ہے وہ میں اس ریکرسو کال میں بھی بھجوا رہا ہوں اچھا جب ہم اس کال سے واپس آئیں گے تو ٹری جو ہے لیفٹ سب ٹری چانسز ہیں کہ وہ بدل گیا ہو اور دیکھیے میں ٹری کی سیٹ لیفٹ کال کر کے اس میں یہ ٹی ویلیو اسائن کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ذرا سوچئے کہ اگر کمپیئر کی ویلو لیس دین زیرو تھی تو اس سے حاصل یہ ہوا کہ جو نوڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس نوڈ پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ تو موجود نہیں لیکن اس کے لیفٹ سب ٹری میں موجود ہے چلیں ہم نے وہاں پہ ریموو کال کر کے اس کو تو نکال دیا لیکن جب ہم واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹری کا جو لیفٹ پوائنٹر ہے اس کو چینج کر کے جو ٹی ہمارا ٹیمپرری ویریبل ہے اس کو ہم نے وہاں پہ بھیجا اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا سوچئے کہ جس نوڈ میں وہ انفو پڑی ہے وہ فرض کریں لیفٹ سب ٹری کے پہلے ہی نوڈ میں موجود ہے اب اس نوڈ نے تو ختم ہو جانا ہے کیونکہ ریموو تو یہ کرے گی اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی اور نوڈ آ سکتا ہے جس کی بنا پہ جس نوڈ سے ہم نے یہ ریکرسو کال شروع کی تھی اس کو اپنے لیفٹ پوائنٹر کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اب یہ تو ہوئی کاروائی کہ اگر یہ کمپیئر کی ویلو لیس دین زیرو تھی تو ہم لیفٹ سب ٹری کی جانب چلے گئے لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کمپیئر کی ویلو اگر گریٹر دین زیرو ہو جائے تو پھر کیا کریں گے تو واپس ہم سلائڈ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کمپیئر کی ویلو اگر گریٹر دین زیرو ہو جائے تو پھر کیا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو انفو والا نوڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہ نوڈ اس کے رائٹ سب ٹری میں موجود ہے جس کی بنا پہ دیکھیے کہ پھر وہی ریکرسو کال البتہ دیکھیے اس کی پروگرامر لسٹ میں اب کیا جا رہا ہے ٹری گیٹ رائٹ یعنی جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس کے رائٹ سب ٹری کا پوائنٹر میں بھجوا رہا ہوں اور ساتھ وہی انفو فیلڈ اور جب میں اس ریموو سے واپس آیا تو وہی وجہ یعنی کہ رائٹ سب ٹری بھی ری ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی مجھے نیا پوائنٹر آئے گا وہ میں اس ٹری نوڈ پہ جہاں سے میں نے ریکرسو کال شروع کی تھی اس کا میں رائٹ right چائلڈ بنا دوں گا اچھا آگے چلتے ہیں تو اب یہ کیس آیا کہ جو نوڈ ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے وہ وہی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یعنی کہ یہ جو ٹری ویریبل ہمیں دیا گیا ہے انفو اس میں ہی موجود ہے تو اب یہاں پہ ہمیں وہ کیسز دیکھنے پڑیں گے کہ آیا یہ نوڈ لیف نوڈ ہے یہ ایسا نوڈ ہے جس کا لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہے یا اس کے دونوں موجود ہیں لیفٹ اور رائٹ سب ٹری اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایلس اف جو ہے اس کے اندر لیفٹ بھی اور رائٹ right دونوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ دونوں نل تو نہیں ہیں اگر یہ دونوں نل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہمارا تیسرا کیس ہے یعنی اس ٹری نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہیں تو میں اس اف اسٹیٹمنٹ کے اندر آیا جہاں پہ میں نے دیکھیے ایک لوکل ویریبل من نوڈ بنایا ہے یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلا جاؤں کہ یہ من نوڈ جو ہے یہ اس بلاک کے اندر لوکل ہوگا یعنی کہ اس فنکشن میں نہیں بلکہ اس فنکشن کے اس بلاک کے اندر اس اف اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ سی پلس پلس میں آپ کر سکتے ہیں خیر آگے چلیے من نوڈ کو اب میں نے ویلو اسائن کی ایک فنکشن کال کر کے فائنڈ مین اور دیکھیے میں نے اس کو کیا کہا کہ find min tree get right آپ کو اگر وہ تصویری خاکہ اب یاد ہو تو ہم نے کیا کیا تھا یاد ہو کہ جب ہم وہ نمبر دو والا نوٹ ڈیلیٹ کر رہے تھے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نمبر دو کے رائٹ سب ٹری میں جو سب سے چھوٹا نوڈ ہے یا سب سے چھوٹی ویلو والا نوڈ ہے اس کو ہم نے تلاش کیا تھا اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ نوڈ جو ڈلیٹ ہونے والا ہے وہ والا نوڈ جو ہم ڈھونڈیں گے وہ اس کا ان آرڈر سکسیسر ہوگا اور ہم یہ کریں گے کہ جب ہمیں وہ نوڈ ملے گا رائٹ سب ٹری میں جہاں پہ بھی ہے اس میں جو ویلو پڑی ہے وہ ہم نکال کے اس والے نوٹ جس کو ہم ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں یہاں پہ ڈال دیں گے اچھا اگر تو باتیں وہ یاد آپ کو آئیں تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ سلائڈ پہ کوڈ کی جانب دیکھیے کہ من نوڈ کو میں نے من سے جو مجھے نوڈ واپس آیا یعنی کہ ان آرڈر سکسیسر نوڈ وہ میں نے من نوڈ میں سیو کر لیا اس کے بعد دیکھیے میں نے کیا کیا کہ جو جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں وہ یہ ٹری پوائنٹر جو ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے دیکھیے میں نے اس کی سیٹ انفو کو کال کیا اور انفو کو میں نے کیا دیا من نوڈ گیٹ انفو یعنی کہ وہ جو ان آرڈر سکسیسر مجھے ملا ہے جس میں کہ اس نوڈ کے اندر جو ویلو اس کے بعد جو اگلی ویلو ہے سوٹر آرڈر میں وہ میں نے نکال کے اس نوڈ میں اب ڈال دی اور پھر ہم نے ریمو کو ریکرسلی کال کیا اور اس کو میں نے رائٹ سب ٹری دیا اور ساتھ دیکھیے کہ میں اب انفو نہیں دوں گا کیونکہ وہ تو میں نے ڈیلیٹ کرنی ہے میں نے ڈیلیٹ کرنی ہے جو وہ مجھے ان آرڈر سکسیسر والی ویلو چاہیے لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان آرڈر سکسیسر کی ویلو اور اس نوٹ کی ویلو اب دونوں ایک ہی ہیں تو اگر میں چاہوں تو یہاں پہ میں انفو بھی بھیج سکتا تھا لیکن کلیئرٹی کے لحاظ سے کہ بھئی میں اگر یہ پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں تصویر مکمل رہے میں نے من نوڈ کے اندر جو انفو پڑھی ہے وہ میں نے بھجوائی ہے ریموو کو ریکرسو کال کے ذریعے اور دیکھیے میں نے جو ویلیو مجھے واپس ملتی ہے اس کو میں ٹی لوکل ویریبل میں اسٹور کرتا ہوں اور پھر جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس کے سیٹ رائٹ کال کر کے میں یہ ٹی بھجوا دیتا ہوں اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جب میں رائٹ سب ٹری کے اندر کوئی ڈلیشن کروں گا اس کی بنا پہ رائٹ سب ٹری چینج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مجھے جو ٹری نوڈ ہے اس کا رائٹ right پوائنٹر جو ہے اس کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اب یہ تو تھا کیس ٹو بقیہ ہمارے پاس کیس ون یا ہم جو ابھی ہم نے کیا معذرت وہ کیس تھری تھا ہمیں کیس ٹو اور کیس ون کو بھی ہینڈل کرنا ہے یعنی کہ جو نوڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا یا تو لیفٹ یا رائٹ سب ٹری ہے یا وہ خود لیف نوڈ ہے جو اوپر والی اسٹیٹمنٹ جو بھی آپ کو میں نے دکھائی تھی اسکرین پہ وہ وہ کیس ہینڈل کر رہی تھی کہ ٹری نوڈ جو ہم ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہیں تو آئیے سلائڈ پہ یہ واپس ہم اس کاروائی کو مکمل کرتے ہیں یہ ایلس جو ہے اب کیس ون اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کیس جو شروع والا کیس تھا جس میں کہ وہ لیف نوڈ ہے وہ بھی ہینڈل ہو جائے گا اور کیس ٹو بھی ہینڈل ہو جائے گا اب میں نے پھر اس بلاک کے اندر ایک temporary variable tree node node to delete بنایا ہے اور اس کو میں جو ٹری مجھے ملا ہے وہ ویلو اسائن کر دیتا ہوں اس کا استعمال ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ جائے گا اب میں نے چیک یہ کرنا ہے کہ آیا میں لیف نوڈ ہوں یا میں وہ نوڈ ہوں جس کا لیفٹ یا رائٹ right چائلڈ ہے تو اس میں جو گیٹ لیفٹ نل کیس ہے اس کو میں پہلے دیکھتا ہوں اور ذرا سوچی یہ میں آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑے دیتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ لیف نوڈ والا کیس بھی ہینڈل کر لے گا کہ اگر ٹری کا گیٹ لیفٹ نل ہے تو پھر میں نے یہ کرنا ہے کہ ٹری کا جو رائٹ والا ہے اس کو میں ٹری کو اسائن کر دوں اور دیکھیے کہ اگر گیٹ رائٹ نل ہوگا تو یہ ٹری بھی نل ہو جائے گا یعنی کہ جو نوڈ ڈیلیٹ کرنا جا رہا ہوں اس کی طرف جو پوائنٹر ہے وہ میرا نل ہو جائے گا اگر ٹری گیٹ رائٹ نل ہے یعنی کہ اس کا رائٹ right چائلڈ کوئی نہیں ہے تو ٹری جو ہے اس کو میں گیٹ لیفٹ سے ریپلیس کر دوں گا کیونکہ یہ ہی اس کا ان آرڈر سکسیسر بنتا ہے یا سکسیسر کی طرف پوائنٹ ہو جاتا ہے اور آخر میں میں ٹری کو نل کر دیتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ ڈیلیٹ کال کر کے نوٹ ٹو ڈیلیٹ میں اس کو پوائنٹر دیتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹری نوٹ جو اب میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اس اس نے جو میمری لی ہوئی تھی وہ اب میں ریلیز کر دوں اچھا جب ہم نے وہ کیس ہینڈل کیا تھا کہ ایک نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز دونوں موجود ہیں تو ہم نے رائٹ سب ٹری کے اندر ان آرڈر سکسیسر ڈھونڈا تھا جو کہ right subtree minimum value والا تھا اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ رائٹ سب ٹری کا لیفٹ موسٹ نوڈ ہوگا آپ ذہن میں دوبارہ وہ تصویری خاکہ لے کے آئیے لیکن اگر آپ کو یاد آئے گا تو یہ بھی صورتحال تھی کہ یہ inorder successor left most node تھا خیر اب ہم اس طرح تو نہیں سوچتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک ٹری جو ہے اس کا منیمم نوڈ یا منیمم ویلو والا نوڈ کہاں پہ ہے اور اگر تو وہ ہے تو وہ ہمیں دے دو یا اس کے اس کا ایک پوائنٹ ہمیں دے دو تو آئیے فائنڈ مین روٹین کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کاروائی کرے گی اور یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم فائنڈ مین جو ہے صرف اس ڈیلیشن کے لیے بنا رہے ہیں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ اس فائنڈ مین کا ہمیں ایک اور فائدہ بھی پہنچے گا تو واپس سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ وہ فائنڈ مین روٹین ہے جو کہ ایک ٹری نوڈ لیتی ہے اور اس کی اسمپشن یہ ہے کہ یہ جو نوڈ ہے ٹری ایکچولی یہ ایک روٹ ہے کسی سب ٹری کا اور جب یہ فائنڈ مین اپنا کام کرے گی یہ ہمیں ایک نوٹ پوائنٹر ریٹرن کرے گی یعنی جو جہاں پہ وہ منیمم ویلو ہمیں ملی تو اس نے کیا کیا کہ اگر تو وہ ٹری جو اس کو ملا ہے وہ نل ہے تو اس نے بھی نل ریٹرن کر دیا اگر ٹری گیٹ لیفٹ نل ہے یعنی کہ اس کا کوئی لیفٹ چائلڈ نہیں تو دیکھیے اس نے کیا کیا اس نے یہی نوٹ کو ریٹرن کر دیا اور آخر میں return recursive call find min tree get left اچھا جب ہم یہ ان آرڈر سکسیسر کی بات کر رہے تھے یا اس لیفٹ موسٹ نوڈ کو ڈھونڈنے کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ جب ہمیں یہ لیفٹ موسٹ نوڈ ملے گا تو اس کا لیفٹ چائلڈ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اگر اس کا لیفٹ چائلڈ ہوگا تو پھر یہ تو نہ نہ ہوا لیفٹ موسٹ نوڈ پھر تو اس کا وہ لیفٹ چائلڈ جو ہے تو اس لیفٹ موسٹ نوڈ کی نشانی کیا ہے کہ اس کا جو لیفٹ پوائنٹر ہے وہ نل ہوگا اور اسی بنا پہ یہ فنکشن جو ہے یہ ٹری کی لیفٹ سائڈ کو دیکھتی رہتی ہے اور جہاں پہ اس کو نوڈ ملتا ہے جس میں کہ لیفٹ پوائنٹر جو ہے وہ نل ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہی وہ نوڈ ہے جس کے اندر منیمم ویلو موجود ہے آپ ایک ٹری کا تصویری خاکہ بنا کے کاغذ پہ یہ کاروائی ہاتھ سے کر کے دیکھیے میں آپ کو یہاں یہ نہیں کر کے دکھا رہا البتہ میں چاہوں گا کہ یہ فنکشن سامنے رکھیے ایک پورا بی ایس ٹی لیں جو شروع سے جو ہم نے مثال کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور دیکھیے کہ یہ فائن من جو ہے اس پورے ٹری میں لیفٹ موسٹ نوڈ کو ڈھونڈے گی اور جب اس کو ملے گا تو اس نوڈ میں ویلو کون سی ہوگی اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ویلو سب سے منیمم ہوگی اگر ہم مکمل پورے کے پورے بی ایس ٹی کو ہم اس فائن مین روٹین کو بھجوائیں اچھا واپس ذرا سلائیڈ کی جانب دیکھیے کہ اس میں ریکرسو کال جو ہے وہ بالکل آخر میں ہے یعنی پہلے ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے جو ٹری نل کو چیک کرتی ہے پھر ٹری گیٹ لیفٹ نل کو چیک کرتی ہے اور ریٹرن ٹری کر دیتی ہے یہاں تک تو کوئی ریکرسو کال نہیں لیکن جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے ریٹرن فائن مین یہاں پہ اب وہ ریکرسو کال ہے لیکن یقیناً ہم اس کو ایک مختلف پرائمر بھجوا رہے ہیں یعنی ٹری گیٹ لیفٹ اچھا اس میں دیکھیے کہ فائنڈ من جو ہے یہ آخر میں ہے اگر آپ کو ایسی نظر آئے کہ ایک فنکشن میں کہیں ریکرسو کال نہیں اس کے بالکل آخر میں ہے یعنی کہ اس کی آخری اسٹیٹمنٹ میں ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹیل ٹیل کا مطلب دم یعنی کہ اس فنکشن کی دم یعنی اس فنکشن کے بالکل آخر میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹیل ریکرجن نظر آئے تو اس کو اصل میں آپ لوپ سے ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر سوچئے کہ میں نے سارے فنکشن کے اندر نان ریکرسو کاروائی کی میری مختلف اسٹیٹمنٹس تھی اور آخر میں میں نے کہا کہ اب واپس جاؤ یا اس فنکشن میں دوبارہ جاؤ اور کچھ اور کرو اور وہ کام جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے یا دیکھا ہے آپ نے کہ ہم اس ٹری کا گیٹ لیفٹ پوائنٹر بھجوا دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز چھوڑے دیتا ہوں آپ کتاب میں بھی پڑھ کے دیکھیے کہ یہ ٹیل ریکرجن کو ہم لوپ سے کیسے ریپلیس کرتے ہیں یہ کاروائی کافی آسان ہے میں یہ آپ کے ذہن نشینی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ٹیل ریکرجن نظر آئے تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو لوپ سے ریپلیس کر دیں اور اس کی بنا پہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ریکرجن اسٹیک جو بنتا ہے دیکھیے ریکرسو کالز جو ہیں آخر آخر فنکشن کالز ہیں اور اس میں وہ ساری کاروائی ہوتی ہے جس میں وہ اسٹیک میں ویریبلس بنائے جاتے ہیں پھر اس فنکشن میں آپ جاتے ہیں پھر اس فنکشن میں کچھ ہوتا ہے اور اس سے پھر آپ واپس آتے ہیں اس ساری کاروائی سے آپ بچ جائیں گے تو یہ آپ ایز اے ریڈنگ اسائنمنٹ دیکھیے کہ ٹیل ریکرجن کیا ہوتی ہے اور اس کو لوپ سے کیسے ریپلیس کرتے ہیں اور یہ بھی ایز این ایکسرسائز لے لیجئے کہ یہ فائنڈ مین جو آپ کو میں نے ابھی دکھائی ہے یہ ریکرسو ہے اس کو آپ اس کی نان ریکرسو فارم سے جس میں ایک لوپ ہوگا اس سے ریپلیس کر کے دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کو وہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے جو کہ ریکرسو کال سے حاصل ہوتا ہے اچھا اب واپس ہم سی پلس پلس جو ہم اپنی کلاس بنا رہے ہیں اس کی جانب چلتے ہیں تو واپس سلائڈ کی اپنے اسکرین کی جانب دیکھیے اب ہم بائنری سرچ ٹری کلاس بنانے کے لیے تیار ہیں میں نے یہ ریموو میتھڈ جو تھا آپ کو سی پلس پلس میں اس لیے دکھایا کہ ہم نے اس کو تصویری خاکوں سے پہلے ساری ڈیلیٹ کی کاروائی دیکھی اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو اس کا سی پلس پلس کوڈ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اب ہم تیار ہیں کہ ہماری جو بائنری سرچ ٹری کلاس یا فیکٹری ہے اس کو مکمل طور پہ ڈیزائن کیا جائے اچھا جیسے کہ اب ہم کرتے آ رہے ہیں یہ ہمارا کچھ انداز بن گیا ہے کہ ہم ہر کلاس کا ایک انٹرفیس بناتے ہیں جو کہ ہم اس کلاس ڈاٹ ایچ فائل میں رکھتے ہیں اس کے اندر اس کلاس کے اسٹیٹ ویریبلس ہوتے ہیں اور اس کے وہ میتھڈ ہوتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ خاص طور پہ پبلک میتھڈ کیونکہ یہ پبلک میتھڈ ہی ہیں جو کہ دوسرے استعمال کرنا چاہیں گے یا ان ان ان کے ذریعے کو پتا چلے گا کہ یہ کلاس کے جو آبجیکٹس بنتے ہیں وہ کون سے میتھڈ ایکسپٹ کرتے ہیں یا ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں تو اس بنا پہ آئیے ہم ایک ڈاٹ ایچ فائل پہلے بناتے ہیں جس میں ہم یہ ایک انٹرفیس بنائیں گے اور جو فیکٹری سے ہمارے بائنری سرچ ٹری آبجیکٹس بنیں گے ان کے ایٹریبیوٹ ویریبلس جو کہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آئیے سلائڈ کی جانب کہ binary search tree dot H میں میں نے شروع میں یہ ایک ایف اینڈ ڈیف ڈالی ہے جو کہ ایک یہ لمبا سا ایک کانسٹنٹ ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ binary search tree underscore H کہیں ڈیفائنڈ تو نہیں ہے اور اگر تو وہ نہیں ڈیفائنڈ ہے تو پھر اس کو وہ ڈیفائن کر دیتی ہے یہ ایک پروگرامنگ ٹرک سمجھ لیجئے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض کا ایک ڈاٹ ایچ فائل بار بار انکلوڈ کرتے ہیں ایک ہی فائل کے اندر کسی بنا پہ تو اگر میں یہ ٹرک استعمال نہ کروں تو ایک دفعہ انکلوڈ ہوگی فائل اور جب دوسری دفعہ انکلوڈ ہوگی تو اس میں وہی ڈیکلریشن دوبارہ آ جائیں گے اور کمپائلر کہے گا کہ بھئی یہ تم ریڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ ابھی پہلے تو تم نے اس کو ڈیفائن کیا خیر اس کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں یہ آپ کو کافی نظر آئے گا اس کے بعد آئیو اسٹریم کو ہم نے انکلوڈ کیا اور اس کے بعد دیکھیے کہ میں ایک فارورڈ ڈیکلریشن کر رہا ہوں بائنری سرچ ٹری کی لیکن میں نے ابھی اس کلاس کے اندر کچھ نہیں ڈالا اچھا یہاں پہ میں فوراً اگلی اسکرین پہ جاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ class binary search tree colon جو آپ کے سامنے آخری اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایسے لکھ کے کیوں چھوڑ دی اور اوپر کامنٹ میں میں نے لکھا ہے فارورڈ ڈیکلریشن تو اگلی اسکرین پہ دیکھیے کہ میں جو کلاس پہلے ڈیفائن کر رہا ہوں وہ بائنری نوڈ ہے کیونکہ میرے ٹری کے اندر ایکسل میں یہ بائنری نوڈ ہی موجود ہے جس کے اندر ڈیٹا ہوگا اور ان نوڈز کو میں لنک کر کے بائنری سرچ ٹری بناؤں گا پھر وہی میں نے ٹیمپلیٹ کی بات شروع میں کر دی کہ بھئی یہ بائنری نوٹ جو ہے لازمی یہ نہیں کہ اس میں انٹرجرز ہوں گے اس میں اور قسم کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے اس بنا پہ میں نے ٹیمپلیٹ سے بات شروع کی پھر دیکھیے میں نے کلاس بائنری ٹری نوٹ کو شروع کیا اور اس میں پہلے تین اسٹیٹ ویریبلس ان کو کہتے ہیں یہ ایٹریبیوٹ ویریبلس ہیں وہ میں نے ڈالے اس میں سب سے پہلے ہے ای ٹائپ ایلیمنٹ یہ وہ ڈیٹا ہے جو اس نوڈ میں ہوگا اور چونکہ یہ بائنری نوڈ ہے تو اس کا ایک لیفٹ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے اس کا رائٹ right چائلڈ بھی ہو سکتا ہے جس کی بنا پہ میں نے یہ دو پوائنٹرز یہاں پہ ڈکلیئر کیے ہیں اس کے بعد بائنری نوڈ کا کنسٹرکٹر آیا جس کو میں نے const E e type ampersand the element یہ اس کی آرگیومنٹ لسٹ ہے اس کے بعد میں نے اس کو binary node star L T اور binary node star R T یہ تین پرائمرز بھجوائے کہ یہ تین چیزیں لو کنسٹرکٹر اور اگر ہمیں کوئی کال کرے گا ان تین چیزوں کے ساتھ تو ہم اس کو ایک بائنری نوٹ بنا دیں گے اور اس کے بعد دیکھیے یہ سینٹیکس شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا کہ میں نے اس کنسٹرکٹر کی باڈی ابھی شروع نہیں کی میں نے یہ کولن ڈال کے امیڈیٹلی یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے فنکشن کالز ہیں پہلی کال ہے ایلیمنٹ جس کو میں دا ایلیمنٹ بھجوا رہا ہوں کاما دوسری کال ہے لیفٹ ایل ٹی اور تیسری کال ہے رائٹ آر ٹی اور اس کے بعد پھر کرلی بریسز اوپن اور کلوز اچھا یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ اگر آپ اس بائنری نوڈ کو دیکھیں تو اس کے اندر تین ایٹریبیوٹس اوپر اگر دوبارہ دیکھیں تو E type element binary node left اور بائنری نوڈ رائٹ یہ تین اس کے اندر ایٹریبیوٹس ہیں اسٹیٹ ویریبلس ہیں لیکن یہ سوچئے کہ یہ جو کلاس میں ہم نے ایٹریبیوٹ ویریبلز رکھے ہیں یہ بھی ایک ٹائپ کے ہیں یعنی کہ یہ بھی کسی کلاس کے ویریبلس ہیں یا کسی کلاس فیکٹری سے یہ بنوائے جاتے ہیں ہم نے یہ ویریبلز ایک اور کلاس میں ڈال دیے لیکن اس کو بنانے کے لیے بھی وہ دوسری فیکٹری جو ہے وہ استعمال ہوگی یعنی کہ اگر آپ اس بائنری نوڈ کے بارے میں سوچیں تو جب بائنری نوٹ بنے گا تو اس کے اندر موجود ای ٹائپ ایلیمنٹ یہ ایک فیکٹری کال ہوگی کیونکہ اگر ای e ٹائپ جو ہے وہ اسٹرنگ ہے کسٹمر ہے یا کسی اور ٹائپ کا ہے یا کسی اور کلاس کا ہے تو جب یہ ایلیمنٹ ویریبل بنے گا تو اس کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا جس کی بنا پہ وہ وہ آبجیکٹ وہ فیکٹری بنائے گی اس کے بعد ہمارے کیس میں بائنری نوٹ سٹار لیفٹ ہیں اور بائنری سٹور سٹار رائٹ ہیں جو کہ ایکچولی پوائنٹرز ہیں لیکن اس میں بھی کنسٹرکٹر انوالو ہو جاتا ہے تو اب تک جو صورت حال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویریبل بنتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے تو اس کا کنسٹرکٹر ضرور کال ہوتا ہے اور اس بنا پہ ہمیں اس کنسٹرکٹر کو جو پرائمرز بھجوانے ہوتے ہیں وہ یا تو ہمیں ایکسپلسٹلی دینے پڑتے ہیں یا اگر وہ سمپل ڈیکلریشن ہے تو پھر اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے اب واپس سلائڈ پہ دیکھیے کہ میں نے کولن کے بعد ایلیمنٹ لفظ جو ہے وہ ایکچولی اس کا ایٹریبیوٹ ویریبل ہے وہ لکھ اور اس کے بعد پرنتھس میں دی ایلیمنٹ جو کہ ایک پرائمر تھا بائنری نوڈ کنسٹرکٹر کو وہ ڈال دیا یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک فنکشن کال ہے لیکن یہ فنکشن کال ایکچولی اس کنسٹرکٹر کو جا رہی ہے وہ کنسٹرکٹر کی کال ہے اور یہ کنسٹرکٹر کس کا ہے ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ای ٹائپ کلاس کا یا ای e ٹائپ اس کی ٹائپ ہے اور چونکہ یہ ٹیمپلیٹ ہے وہ تو خیر اس طرح ہوا کہ بھئی یہ ٹائپ پرائمر ہے لیکن اس کو چھوڑیے میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ فرض کریں ای ٹائپ اسٹرنگ ہے تو اگر میں ای e ٹائپ لفظ کی جگہ یہاں پہ اسٹرنگ لگا دوں تو ڈیکلریشن کیا بنی اسٹرنگ ایلیمنٹ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ جب بھی یہ ڈیکلوریشن ہوگی تو اس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا اور کنسٹرکٹر جو ہے وہ یا ڈیفالٹ یا کوئی ایکسپلسٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا تو کولن کے بعد یہ ایلیمنٹ کے بعد میں دا ایلیمنٹ اصل میں اگر ای ٹائپ اسٹرنگ ہے تو اس کا کنسٹرکٹر کال کر رہا ہے اور اس کو یہ دی ایلیمنٹ بھجوایا جا رہا ہے اب اگر یہ ایلیمنٹ جو ہے انٹرجر ہے تو وہ انٹرجر اسٹور ہوگا خیر ای e ٹائپ کو اس کی جو ایکچوئل ٹائپ ہے اس کو چھوڑیں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ جو کولن کے بعد ایک انداز ہے لکھنے کا یہ اصل میں یہ جو ہمارے تین ایٹریبیوٹ ویریبلز یا اسٹیٹ ویریبلز ہیں یہ چونکہ کسی کلاس کو بلانگ کرتے ہیں تو ان کے کنسٹرکٹرز کو ہم ایکسپلسٹلی کال کر رہے ہیں البتہ کنسٹرکٹر میں اس کلاس کا نام نہیں بلکہ اس ویریبل کا نام استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں کوئی ایسی ایمبیگیوٹی نہیں کیونکہ لفظ ایلیمنٹ جو ہے یہ اس کا ایک واحد اسٹیٹ ویریبل ہے اور اس ڈیکلریشن سے جو کہ اوپر موجود ہے یہ بات بالکل واضح ہے اس میں کوئی اختلاف کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیمنٹ کی ٹائپ کیا ہے چونکہ وہ ٹائپ جو ہے وہ یہاں پہ فیصلہ کن انداز سے نکل سکتی ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کنسٹرکٹر کون سا کال ہوگا اس بعد پھر دوسرے کنسٹرکٹر لیفٹ اور رائٹ کال uh, ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے بائنری نوڈ کے ہی کنسٹرکٹر کو کال کرے گا اور اس کے بعد اس فنکشن کی باڈی جو ہے یا اس کنسٹرکٹر کی باڈی ایم ٹی ہے یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنی تفصیل سے شاید آپ کو تسلی نہ ہو کہ یہ جو میں نے لکھنے کا ایک انداز اپنایا ہے سی پلس پلس کوڈ کا یہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں میں نے ایسے کیا اب ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی کتاب یا جو ہم نے ریفرنس کے طور پہ کتابیں استعمال کی ہیں اس کورس میں یا کر رہے ہیں اس میں آپ کو یہ ضرور سینٹیکس نظر آئے گا تو اس لیے آپ کو خود یہ جاننا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس سینٹیکس کا مطلب کیا ہے تو یہاں پہ میری فی الحال تجویز یہ ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں اپنی سی پلس پلس کی کتاب میں پڑھیے دوسرا انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو اس کے بارے میں کافی ریفرنس مل جائیں گے تو آپ اس کو بھی دیکھیے کہ یہ جو کنسٹرکٹر میں کولن کے بعد لوکل ویریبلس یا وہ جو سوری اسٹیٹ ویریبلس ہیں ان کا موجود ہونا اس سے اصل میں ہوتا کیا ہے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ تو میں نے اتنی وجہ نہیں بتائی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ شاید ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں جس میں آپ کو یہ سینٹیکس لازمن استعمال کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن وہ گفتگو میں فی الحال یا نہیں کروں گا یہ ضرور تجویز میری آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنی سی پلس پلس کتاب ضرور پڑھیے اچھا واپس آپ سلائڈ پہ چلتے ہیں ایک اور اسٹیٹمنٹ رہ گئی ہے وہ ہے friend class binary search tree E type colon اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کی ورڈ فرینڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فرینڈ بیسکلی اس کیس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بائنری نوڈ کے جو اسٹیٹ ویریبلس ہیں ان کو یہ بائنری سرچ ٹری کلاس جو ہے وہ بھی ایکسس کر سکتی ہے یعنی کہ وہ اس کلاس کی دوست ہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس کلاس کے ویریبلس کو ایکسس کر سکے یہ فرینڈ جو ہے آپ میتھڈس کے لیے استعمال کر چکے ہیں کہ کوئی میتھڈ جو ہے وہ کسی کلاس کا ایک فرینڈ میتھڈ بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو میں چیز آپ کی جس چیز کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے میں نے friend class binary search tree node نہیں بائنری سرچ ٹری ڈال دی ہے اب اب تک اگر آپ سوچیں پچھلی دو تین اسکرینوں میں میں نے بائنری سرچ ٹری کلاس جو ہے وہ تو ڈیفائن اس کے بارے میں ابھی تک میں نے کچھ نہیں کہا صرف یہ نام میں نے تجویز کیا تھا بلکہ میں آپ کو پچھلی سلائڈ پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ دیکھیے یہ جو آخری تین لائنیں تھیں جو شروع ہوتی ہیں کامنٹ سے کہ binary node and forward declaration اور فارورڈ ڈیکلریشن دیکھیے آخر میں کیا ہے کلاس بائنری سرچ ٹری اب یہ جو ساری کاروائی ہے یہ ایکچولی کمپائلر کے لیے ہے یاد رہے کہ آپ جب پروگرام کمپائل کرتے ہیں تو کمپائلر جو ہے آپ کی فائل کو اوپر سے نیچے پڑتا ہے اب اگر آپ اپنے آپ کو کمپائلر سمجھیں تو اگر یہ بائنری سرچ ٹری لفظ جو ہے وہ فرینڈ والی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں میں نے کہا friend class binary search tree یہ ایک دم آپ کے سامنے آ جاتی تو آپ فوراً کہتے کہ بھئی یہ بائنری سرچ ٹری یہ کیا چیز ہے یہ تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی یہ چیز سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم یہ فارورڈ ڈیکلریشن استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کمپائلر کو بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ binary search tree as a class میں استعمال کرنا چاہتا ہوں ڈیکلریشنز میں لیکن یہ اندرونی طور پہ کیا ہے یا اس کا انٹرفیس کیا ہے اس کی فی الحال ضرورت نہیں تو اس کو تم چھوڑو صرف یہ یاد رکھ لو پارسنگ کے دوران میری فائل کو پڑھتے دوران کہ میں یہ کلاس نیم جو ہے یہ factory name binary search tree استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کی ڈیفینیشن سے پہلے تو واپس اگر سلائڈ پہ آپ آئیں تو دیکھیے کہ اب friend class binary search tree statement جو آپ کو بالکل آخر میں نظر آ رہی ہے اور فرض کریں آپ ہی کمپائلر ہیں تو یہاں پہ اب کوئی مسئلہ نہیں فرینڈ کی ورڈ ہے کلاس بھی کی ورڈ ہے اور اس فارورڈ ڈیکلریشن کی وجہ سے بائنری سرچ ٹری کلاس کے بارے میں مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ایک کلاس ہے اور اس کا نام جو ہے وہ بائنری سرچ ٹری ہے اور وہ ای ٹائپ ٹیمپلیٹ استعمال کرتی ہے تو یہ پوری اسٹیٹمنٹ میں اب کوئی ایسی چیز ایسی موجود نہیں جس کے بارے میں کہوں کہ بھئی یہ مجھے پتا نہیں ہے تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو تو یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اب ٹھیک ہے البتہ لازم ہے کہ یہ بائنری سرچ ٹری کلاس ہمیں بعد میں بنانی پڑے گی ورنہ یہ کاروائی مکمل نہیں ہوتی تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ اب ہماری اصل میں صحیح بائنری سرچ ٹری کلاس شروع ہوتی ہے وہی بات کہ ہم ٹیمپلیٹ سے اس کلاس کو ٹائپ ریمر دے رہے ہیں ای e ٹائپ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بائنری سرچ ٹری جو ہیں اس کے اندر صرف انٹرجر اسٹور نہ ہو سکیں اس میں کیریکٹرز بھی ہو سکیں اسٹرنگز یا کوئی اور ڈیٹا ٹائپ جو بھی پسند کا ہے جو کہ اس کلاس کو استعمال کرے گا وہ شخص یا وہ پروگرامر وہ اس طرح کے بانی ٹری بنا سکے سب سے پہلے جو ہمارا انداز رہا ہے کہ ہم پبلک میتھڈز یا پبلک ویریبلس ڈکلیئر کرتے ہیں کیونکہ جو اس کلاس کو استعمال کرنے والا ہے اس کو اصل میں اس ان چیزوں سے انٹرسٹ ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی یہ پبلک میتھڈز کیا ہیں یہاں پہ دیکھیے میں نے دو کنسٹرکٹرز ڈکلیئر کیے جن کا نام of course binary research tree ہی ہوگا لیکن دیکھیے کہ کہ اس اس کے جو پہلا ہے ہے کا E type ampersand not found یعنی وہ ای ٹائپ ایمپرسینڈ ایک پرائمر لیتا ہے ریفرنس پرائمر اور دوسرا جو ہے وہ binary research tree as a reference pointer لیتا ہے اب ان کا استعمال جو ہے وہ تو خیر جو اس کلاس کو استعمال کرنا چاہے گا لیکن ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے کنسٹرکٹر رکھنا چاہتے ہیں خیر یہ گفتگو ہم بعد میں کریں گے جب ہم اس کا استعمال دیکھیں گے بائنری سرچ ٹری کا ڈسٹرکٹر آیا کیونکہ دیکھیے اس کے شروع میں یہ ٹلڈا کیریکٹر ہے اس کے بعد آئے میرے انٹرفیس میتھڈ جس میں سب سے پہلے ہے فائنڈ من اور اس کے بعد پھر فائنڈ میکس یہ دونوں میتھڈز جو ہیں اگر آپ اس کلاس کے کسی آبجیکٹ یعنی کہ بائنری سرچ ٹری آبجیکٹ پہ یہ میتھڈ کال کریں گے تو یہ دونوں میتھڈ جو ہیں اس ٹری میں موجود سب سے چھوٹی ویلو اور سب سے بڑی ویلو جو ہے ڈیٹا ٹائپ کی یعنی کہ ای e ٹائپ کی وہ واپس آپ کو دے دیں گی اب دیکھیے یہاں پہ میں نے شروع میں بھی کانسٹ لگا دیا ہے اور آخر میں بھی کانسٹ لگا دیا ہے کانسٹ کی جو ڈسکشن تھی آپ نے سی پلس پلس میں کی تھی یعنی کہ اگر میں اس فنکشن پرائمر سے پہلے لگا دوں یا یہ فنکشن کی ریٹرن ویلو سے پہلے لگا دوں اور یہاں پہ شاید یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکشن کی آرگیومنٹ لسٹ کے بعد میں کانسٹ لگا رہا ہوں اس کے بارے میں میں ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ گفتگو کروں گا اگر اس دفعہ نہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تو فی الحال یہ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ کانسٹ کا استعمال کر رہا ہوں ان فنکشنس کی ڈیکلریشن میں اور لگے ہاتھوں میں یہ بھی کہوں کہ یہاں دیکھیے میں کچھ پرائمرز جو ہیں وہ ریفرنس کے ذریعے آرگیومنٹ میں ڈال رہا ہوں کہ یعنی کہ یہ جو فنکشن ہے فار ایگزامپل فائنڈ مین یا دوسری میری جو کنسٹرکٹر بھی تھے وہ ریفرنس پرائمرز لے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی ہم تفصیل ان شاء اللہ ابھی یا آئندہ لیکچر میں ضرور کریں گے تو فی الحال واپس سلائڈ پہ آئیے ہم اس کے بقیہ میتھڈ جو ہیں انٹرفیس میتھڈس ان کی تفصیل جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ ان کے سگنیچر دیکھتے ہیں اگلا میتھڈ ہے const E type M percent find اور اس کو آرگیومنٹ میں دے رہے ہیں E type M percent X اور آخر میں پھر وہی کانسٹ یہ جو فائنڈ میتھڈ ہے یہ ایک پرائمر لے گا ایکس اور ٹری میں ڈھونڈے گا کہ یہ موجود ہے کہ نہیں یعنی کہ اس ٹری کے اندر یہ ڈیٹا ویلو ہے کہ نہیں کیونکہ ہم یہ بعض کا جاننا چاہیں گے کہ بھئی ایک خاص ویلو اس ٹری میں ہے کہ نہیں کیونکہ یہ آف کورس سرچ ٹری ہے یعنی کہ ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فائنڈ اصل میں ہمیں وہ سرچ کرنے کے لیے یا سرچ میں استعمال ہوگا اس کے بعد از ایم ٹی ہے جو کہ بتائے گا کہ یہ ٹری جو ہے ایم ٹی ہے کہ نہیں اور اس کے بعد ہمارا پرنٹ ان آرڈر میتھڈ آیا جو کہ اس ٹری کو ان آرڈر ٹریورسل کے ذریعے پرنٹ کر دے گا یعنی کہ اگر اس میں انٹرجر سٹور ہیں تو وہ سارے انٹرجر باہر آ جائیں گے آگے چلیے ہمارا انسرٹ میتھڈ جس کے بارے ہم میں ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ ایک بائنری سرچ ٹری میں ایک نیا نوڈ ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ جو ویلو ہمیں ایز این آرگیومنٹ بھیجی گئی ہے ایکس یہ ڈال دیں اس کے بعد ریموو میتھڈ یہ وہ ہمارا ڈیلیٹ میتھڈ ہے جس کا نام ہم نے چینج کر دیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلیٹ لفظ جو ہے وہ of course C plus plus کا ایک کی ورڈ ہے تو وہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے اس لیے ہم فی الحال اس کا نام ریموو تجویز کر رہے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں شاید وہ زیادہ بہتر ہے یا کوئی اور نام جو آپ کو مناسب لگے گا یہاں پہ آ کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کلاس کا جو انٹرفیس ہے وہ مکمل ہو گیا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا اس فیکٹری سے بائنری سرچ ٹری آبجیکٹس بنوانا چاہتا ہے ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے یعنی کہ وہ انٹرفیس میتھڈز آیا وہ میں نے سارے بنا لیے سارے ڈکلیئر کر دیے تو اگر آپ سوچیں تو میرا خیال ہے کہ جواب ہاں یعنی کہ ہم وہ میتھڈز بنا چکے ہیں اور میرا خیال ہے یا ہمارا خیال ہے کہ ان میتھڈ سے اب بائنری سرچ ٹری جو ہے اس کے اوپر آپ کافی کاروائی کر سکتے ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ استعمال کی وجہ سے شاید چند ایک اور میتھڈس کی ضرورت پیش آئے خیر وہ ہم بعد میں ڈال سکتے ہیں البتہ ایک بات ابھی رہ گئی وہ یہ کہ ہمیں شاید کچھ پرائیویٹ میتھڈز بھی بنانے پڑیں کچھ پرائیویٹ ویریبلس بھی بنانے پڑیں تو آئیے سلائڈ کی جانب دیکھیے اسی binary search tree dot h میں میں نے پرائیویٹ ویریبلس اور پرائیویٹ میتھڈس بھی یہاں پہ لکھے ہیں میں پہلے ان کے بارے میں کچھ کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں کچھ بات کہیں گے جو کہ ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹری نوڈ لے کے روٹ کو ڈکلیئر کر دیا چلیں ٹھیک ہے مجھے ایک روٹ نوڈ ہمیشہ چاہیے اس کے بعد میں نے کچھ میتھڈ بنائے ایلیمنٹ ایٹ پھر انسرٹ پھر ریموو یہ تو وہی نام ہے جو کہ میں پہلے استعمال کر رہا ہوں لیکن چونکہ یہ پرائیویٹ میتھڈ ہیں اس لیے مسئلہ نہیں اور دوسری یہ بات کہ ان کے دیکھیں سگنیچر مختلف ہیں یعنی انسرٹ کی آرگیومنٹ دیکھیں جو پبلک تھا اس کے اندر صرف ای ای ٹائپ ٹائپ تھا یہاں پہ e کے ساتھ بائنری نوٹ بھی موجود ہے یہ دیکھیے binary node star ampersand T اسی طرح ریموو نام وہی ہے لیکن سگنیچر مختلف ہے اسی طرح فائنڈ مین اور فائنڈ میکس ان کے بھی سگنیچرز مختلف ہیں اور فائن کا بھی اور اس کے علاوہ میک ایم ٹی اور پرنٹ آرڈر اچھا بات یہ ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ ہیں تو میں یہ کیوں دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ سمجھیے یہ سی پلس پلس میں ایسی کیفیت ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکشن کو چھپا نہیں سکتے یعنی کہ یہ ڈاٹ ایچ جو کہ اصل میں میری انٹرفیس فائل ہے اس میں مجھے یہ پرائیویٹ ویریبلس اور میتھڈس ڈالنے پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈاٹ ایچ فائل جو ہے اس کی بنا پہ میں implementation dot C P P file بناؤں گا اس کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ یہاں پہ ڈالنا پڑ رہا ہے تو اب یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈسپلن رکھنا پڑے گا کہ جو بھی اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ صرف اس کا پبلک حصہ دیکھے پرائیویٹ حصہ جو ہے موجود تو ہے لیکن جیسے ہی لفظ پرائیویٹ نظر آیا آپ وہاں پہ نہ جائیے اس کو آپ دیکھیے نہیں یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو کہ اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اف کورس ہم وہ شخص فی الحال نہیں ہم تو یہ کلاس بنا رہے ہیں ہم یہ فیکٹری بنا رہے ہیں اس لیے یہ باتیں ہمیں یہاں پہ کرنی پڑ رہی ہیں کہ بھائی پبلک سیکشن یہ ہے اور پرائیویٹ سیکشن یہ ہے اور بلکہ آپ کے لیے میں ایک سوال یہاں پہ تجویز کرتا ہوں کہ اس ڈاٹ ایچ فائل کے شروع میں میں نے کلاس بائنری نوڈ پہلے ڈکلیئر کی تھی جس میں یاد ہے وہ friend class binary research tree میں نے ڈالا تھا اب دیکھیے وہ کلاس بھی میں نے اسی فائل میں ڈال دی تھی اور اس کے بعد پھر یہ کلاس بائنری ریسرچ ٹری اب یہ دو کلاسیں کیسے ایک فائل میں آ گئی اور اگر وہ پہلی کلاس موجود ہے تو کیا وہ پبلک ہے یا وہ پرائیویٹ ہے کیا اس ڈاٹ ایچ فائل یا اس کلاس بائنری سرچ ٹری کو استعمال کرنے والا بائنری نوڈ بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں اس کا جواب میں آپ کے لیے ایز این ایکسرسائز چھوڑتا ہوں یہ آپ اپنی سی پلس پلس کی کتاب میں یا دوسرے ریفرنس میں ڈھونڈیے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے اور ایسا کرنے سے صورتحال کیا بنتی ہے خاص طور پہ پرائیویٹ اور پبلک ایکسس کے لیے اچھا میں نے دوسری باتیں یہاں پہ یہ بھی کہی تھیں کہ یہ کانسٹ اور یہ جو ریفرنس ویریبلس ہیں یہ میں نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے اور اس کے پیچھے کچھ کاروائی بھی موجود ہے کہ آخر میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں یہ ریفرنس ویریبل اصل میں ہوتے کیا ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان ریفرنس ویریبلس کے بارے میں بات کریں گے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ آپ اگلے لیکچر سے پہلے یہ ریفرنس ویریبلس کے بارے میں ضرور پڑھیے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیل گفتگو کروں گا تب تک خدا حافظ